اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اسی عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے